مجھے عمر بن دینار نے بتایا کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی خلیدہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ان کی دوسری کنیت ام مبشر بھی تھی کہ پاس باغ میں تشریف لے گئے تو آپ نے پوچھا ام معبد یہ کھجور کے درخت کس نے لگائے ہیں کسی مسلمان نے یا کافر نے انہوں نے عرض کی بلکہ مسلمان نے آپ نے فرمایا جو بھی مسلمان درخت لگاتا ہے پھر اس میں سے کوئی انسان چوپایا اور پرندہ نہیں کھاتا مگر وہ اس کے لیے قیامت کے دن تک صدقہ ہوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو سو اکہتر